پانچ آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے غار ہیرا کے اندر نازل ہوئی یہ مکت المکرمہ میں ایک گفا کا نام ہے غار کا نام ہے جس کو ہیرا کہتے ہیں اس صورت کے اندر انیس آیتیں ہیں یہ پہلے نمبر کی صورت کہی جاتی ہے یعنی اللہ کے یہاں سے اترنے کے اعتبار سے پہلی صورت اور قرآن مجید کے موجودہ نسخوں کی ترتیب میں یہ چھیانوے نمبر کی صورت شریفہ ہے پہلی پانچ آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھو جس رب نے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اے نبی تم پڑھو اور تمہارے رب سب سے زیادہ کرم والے ہیں جس رب نے اللہ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اس رب نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جن باتوں کو وہ انسان جانتا نہیں تھا اس صورت کا نام الک کیوں الگ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جمع ہوا جو خون ہوتا ہے اس کو الگ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر طرح کا خون جمع ہو یا بہتا ہوا ہو ہر ایک خون کو الگ کہتے ہیں یا یہ کہ جو خون بہت زیادہ لال ہو سرخ ہو اس کو الگ کہتے ہیں اس صورت کی دوسری آیت میں انسان کو الگ یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کرنے کی بات اللہ نے فرمائی اس پر سے اس سورت کا نام سورت العلق بنا ہو یہ سمجھ میں آتا ہے ایک ناپاک منی کا قطرہ جو تھوڑے دنوں میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہے اور پھر ایک مکمل انسان کی شکل بنتی ہے یہ اللہ تعالی کی بڑی قدرت ہے عظیم قدرت ہے جس کو اس صورت کے اندر سمجھایا گیا اس پر حضرت شیخ سعدی کا ایک شعر بھی ہے زابر افغند کت رہے در شو یم زب سلب آؤنطف اے در شکم وزاں قطر ہر لو لو اے لالا کنت وزی صورت ہر سر بالا کنت اللہ کی قدرت سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت دو قطرے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں ایک قطرہ ہوتا ہے جو باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اس ناپاک قطرے سے اللہ تعالی ایک خوبصورت انسان پیدا فرماتے ہیں اور ایک قطرہ شبنم کا جھانکڑ کا جو رات کے وقت گرتا ہے آسمان کی طرف سے بادلوں کی طرف سے اور دریا کے اندر سپ جو ہوتی ہے چھپ اس کے منہ کے اندر جاتا ہے اور وہ خوبصورت موتی بن جاتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالی کی کیسی عجیب پیاری اور نیرالی قدرت ہے اب یہ کچھ تھوڑی بہت ہسٹری اور تاریخ اور اتہاس بھی سمجھ لو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے علل اعلان نبی بنایا آپ کے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے یہ پانچ آیت اللہ تعالی نے اتاری یہ پانچ آیت کے آنے کے بعد تقریباً ڈھائی یا تین سال تک قرآن کا آنا بند ہو گیا رک گیا اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں اس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا بہت غم ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرعیل امین کو بھیجا اور سور مدثر کی آیت نازل ہوئی اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی حالت ہوئی جیسے کہ یہ سورہ اقرا کی پہلی پانچ آیت کے وقت پر کیفیت اور حالت ہوئی اور وہ سور مدثر بھی ادھوری تھی کہ پھر اللہ کی طرف سے سورت الفاتحہ الحمد والی سورت آئی تو یوں کہنا چاہیے کہ سب سے پہلی اترنے والی یہ پانچ آیتیں ہیں اس کے بعد ڈھائی تین سال کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اتاری گئی لیکن سورت پوری نہیں تھی اور اس کے بعد الحمد والی پوری سورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی اتاری اس طرح حضور کے نبی ہونے کا اعلان ہو گیا اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکت المکرمہ میں رہتے تھے عمر مبارک چالیس سال کو ہونے آئی تو حضور کو سچے سچے خواب آنا شروع ہوئے صاف صاف خواب آنا شروع ہوئے اتنے سچے اور اتنے صاف ستھرے خواب ہوتے تھے کہ رات کو ایک خواب دیکھا اور صبح میں ایسا ہی ہوتا تھا اس کی تعبیر سمجھنے کی اور نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دیکھو جو سچے خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے خواب دو طرح کے ہوتے ہیں بعض سچے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر خود بخود سامنے بالکل ظاہر ہوتی ہے اور کچھ سچے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر نکلوانی پڑتی ہے جانکاروں کے پاس ماہروں کے پاس تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچے خواب آتے تھے وہ اتنے صاف ستھرے ہوتے تھے کہ رات کو دیکھا اور صبح میں ایسا ہی ہو جاتا تھا گویا جو کل ہونے والا ہے وہ اللہ تعالی رات کو پہلے حضور کو خواب میں دکھا دیتے تھے آئندہ فیوچر میں بھوشیہ میں جو ہونے والا ہے وہ اللہ تعالی حضور کو خواب میں رات میں پہلے ہی دکھا دیتے تھے ایسا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت اچھی لگنے لگی کہ سب لوگوں سے الگ تھلگ ریوے تنہائی میں ریوے ایکانت میں ریوے پرائیوینسی میں ریوے اور تنہائی میں جا کر کے عبادت کرے تو مکہ کے باہر اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مکہ کے باہر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل النور کہا جاتا ہے جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور نور ماؤنٹین جبل نور نور پہاڑ جب ہم مروا کی طرف سے نکلتے ہیں تو جنت المعلہ قبرستان آتا ہے وہاں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے پھر اس طرف آگے جاتے ہیں تو یہ انور پہاڑ آتا ہے جو حرم شریف میں سے بھی نظر آتا تھا ابھی تک اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی اور اسی پہاڑ کے اوپر یہ گار ہے گوفا ہے کیو ہے جس کو ہیرا کہتے ہیں بہت سے ہمت والے لوگ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے فوراً چلے جاؤ ٹھنڈک ٹھنڈک میں چڑھنا آسان ہوتا ہے اڑی تین گھنٹے اوپر چڑھنے کے اندر لگ جاتے ہیں اور وہاں گارے ہیرا میں بیٹھتے ہیں تو پہلے جب یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی تو وہاں سے ڈائریک کعبہ شریف نظر آتا تھا حجر اسود والی سائڈ نظر آتی تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گار میں جانے لگے اور اتنا رہتے تھے اتنا رہتے تھے کہ گھر والوں کی خیر خبر کی ضرورت جب تک نہ ہوتی وہیں رہتے جب گھر والوں کی خبر پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو اتر کر کے تشریف لے آتے ساتھ میں کچھ ضروری ناشتہ وغیرہ لے جاتے پانی لے جاتے اور جب وہ ختم ہو جاتا تو ماں خدیجہ کے پاس تشریف لے آتے ایک مرتبہ تو پورا مہینہ یعنی رمضان کا پورا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گارے ہیرا میں گزارا رات بھی وہیں دن بھی وہیں پورا وہیں رہتے تھے ساتھ میں سوکھا بوکھا کچھ ناشتہ پانی لے جاتے تھے معلوم ہوا عبادت کرنے کے لیے کچھ کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اچھا کھاؤ اچھی عبادت کرو اور وہاں بیٹھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے تھے توجہ لگاتے تھے اللہ کی قدرت میں تفکر اور غور کرتے رہتے تھے معلوم ہوا کہ انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جمانا بہت ضروری ہے اللہ کی طرف دھیان ہو جاوے توجہ ہو جاوے انابت ہو جاوے ایک مرتبہ حضور وہیں گار میں بیٹھے ہوئے تھے گفا میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین آ گئے اللہ کے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آ گئے یہ فرشتے پچھلے زمانے میں بھی نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے وہ آ گئے اللہ اکبر پہلے کبھی ان کو دیکھا نہیں اچانک دیکھا پہچان بھی نہیں جبریل آ گئے اصلی حالت عجیب و غریب کیسی حالت اور آ کر کے جبرائیل نے تو سیدھا یوں کہا اکرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اکرا پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما ان بقارئن ان مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے یعنی دنیا میں کسی سے یہ لکھنا پڑھنا آپ نے باقاعدہ سیکھا نہیں تھا ما کن مل کتاب ایمان خود قرآن میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ایمان لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے آپ کچھ نہیں جانتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جبریل جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو کیا پڑھنے کا کیسے پڑھنے کا وہ بھی کچھ معلوم نہیں وہ تو ڈائریکٹ آرڈر کر رہے ہیں کہ پڑھو تو کیا پڑھے کیسے پڑھے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہو وہ سامنے رکھ کر کے کہوے کہ یہ لکھا ہوا دیکھو اور پڑھو جنرلی یہی ہوتا ہے اسی لیے کیا پڑھنے کا کس طرح پڑھنے کا کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی یا یہ کہ وہ منہ زبانی پڑھائیں گے اور پڑھنے کا کچھ معلوم نہیں تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے تو جبرائیل نے حضور کو اپنی آگوش میں لے لیا اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے نورانی پروں کے درمیان میں لے لیا اپنے بازوؤں کے اندر لے لیا اور دبایا حضور کو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے دبایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی اللہ اکبر پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا معلوم ہوا کہ جب پڑھنا آدمی شروع کرے تو پڑھنا نہ آتا ہو تو کچھ تکلیف تو ہوتی ہے جیسے جبرائیل امین اللہ کی طرف سے پڑھانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حضور کو دبایا اور چھوڑ دیا حضور کو تکلیف بھی ہوئی اسی لیے بچوں کو شروع شروع میں پڑھنے میں کچھ تکلیف ہو کچھ سختی ہو تو ماں باپ استاد کو کھلے دل سے اجازت دے وے اسی لیے کہ شروعات میں کچھ سخت انداز کچھ تکلیف کا انداز بھی ہو سکتا ہے اور وہ بچے کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے تو دبایا حضور کو تکلیف ہوئی اور اس کے بعد چھوڑ دیا پھر دوبارہ جبرائیل کہہ رہے ایک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو میں نے جواب دیا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ما انا بقارئین پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا دبایا تکلیف ہوئی پھر حضور نے یہی جواب دیا پھر تیسری مرتبہ دبایا پھر کہا اقار تو میں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آیا اب جو تیسری مرتبہ مجھے دبایا اور چھوڑ دیا تینوں مرتبہ جبرائیل امین نے حضور کو دبا کر کے چھوڑ دیا پھر جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھو ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اللہ علام علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واہ واہ حضور کی زبان مبارک پر یہ پانچ آیت آ گئی جبرائیل نے پڑھا دی جبرائیل نے سکھا دی وہ جبرائیل نے اپنے بازوؤں میں اپنے سینے سے لے کر کے جو دبایا تو اس کا فائدہ کیا ہوا اللہ کے یہاں سے جو قرآن آیا اللہ کے یہاں سے جو وہی آئی اس کا بوجھ اس کا وزن اٹھانے کی طاقت استعداد حضور میں پیدا ہو گئی تو جبریل امین نے جو دبایا نا اس میں کوئی سزا نہیں تھی یہ تو قرآن جیسی مضبوط چیز وہی جیسی مضبوط چیز جو اللہ کے یہاں سے آ رہی تھی اس کے بوجھ کو اس کے وزن کو اٹھانے کی سہن کرنے کی استعداد طاقت کیپیسٹی حضور کے اندر پیدا کرنی تھی حضور نے یہ پانچ آیت پڑھی اور پھر جبرائیل بھی چلے گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گار میں سے باہر نکلے اور سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے اس وقت حضور کی ایک ہی بیوی تھی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ یاد رکھنا جب تک ماں خدیجہ زندہ رہی نے تو حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی حالانکہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی لیکن حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا گھر آئے اور ماں خدیجہ کو آ کے کیا کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کپڑے اوڑاؤ مجھے کپڑے اوڑاؤ اس لیے کہ حضور کو بخار چڑھ گیا ہے تیز بخار جس کو اپنی کھینچ بولتے ہیں نا یعنی کھینچ جیسا بخار آ گیا حضور کا دل مبارک پورا ہل رہا تھا چونکہ جبریل کی پہلی ملاقات فرشتوں کے سردار اور پہلی مرتبہ قرآن اترا اور کوئی پہچان بھی نہیں بالکل حضور کو بخار کھینچ دل ہل رہا ہے اور ماں خدیجہ کو فرما رہے زمیلونی زمیلونی حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کپڑے اوڑا دیے جب کپڑے اوڑا دیے تو اس کی وجہ سے حضور کا بخار کابو میں آ گیا ٹھنڈی اتر گئی جو کانپ رہے تھے وہ اطمینان سے ہو گیا اب دیکھو دھیان سے سمجھو حضور کو جو بخار آ گیا کانپ رہے تھے وہ اس لیے کہ آج سے آپ اعلان اللہ کے نبی ہو گئے اللہ نے آپ کو ذمہ داری سونپ دی نبی بنا دیا انسانیت کو ہدایت کی ذمہ داری سونپی کہ ہدایت کی بات انسانوں کو پہنچانا ہے اس کا وزن اتنا اس کا بوجھ اتنا یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے بخار چڑھ گیا کوئی جبرائیل کا ڈر نہیں تھا حضور کو چونکہ حضور کی شان تو جبرائیل سے بھی بہت اونچی ہے جبرائیل اگر تمام فرشتوں کے سردار ہے تو ہمارے حضور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے تمام مخلوق میں سب سے افضل مقام حضور کا بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یعنی اللہ کے بعد کوئی سب سے بڑا اونچے مقام کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرشتے کو جس کو کبھی دیکھا نہیں اس کو پہلی مرتبہ دیکھا اصلی حالت میں دیکھا تو طبیعت کے اوپر ایک گھبراہٹ ڈر کا ماحول ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کو چادر اڑائی کمبل اڑا دی اور حضور کا بخار کچھ کابو میں آ گیا اور دل جو کانپ رہا تھا وہ بھی ٹھنڈک ہو گئی تو حضور نے ماں خدیجہ کو پورا قصہ سنایا کہ خدیجہ وہاں گفا میں کیا ہوا گارے ہیرا میں کیا ہوا پورا قصہ سنایا کہ اس طرح کوئی آیا حضور جانتے نہیں تھے کہ یہ جبرائیل ہے کوئی آیا انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا پھر مجھے تین بار دبایا پھر یہ پانچ آیت مجھے پڑھائی پوری بات حضور نے ماں خدیجہ کو سنائی مرد اپنی بیوی کو اس طرح گھر کی مرد اپنی بیوی کو اس طرح ضروری باتیں سنا دے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف سے کوئی رہبری اور مدد ہو جاوے تو اب بہت دھیان سے سننا کہ جب ماں خدیجہ نے حضور کو جب ماں خدیجہ نے حضور کو پوچھا اور حضور نے پورا قصہ سنایا تو ماں خدیجہ نے کیا کہا سب سے پہلی بات کہا اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے اللہ کبھی آپ کو برباد اور ہلاک نہیں ہونے دیں گے یہ ماں خدیجہ نے سب سے پہلی بات کہی دیکھو عورت کیسی ہو جو شوہر کو سنبھال لے وے تکلیف کے وقت پر بیماری کے وقت پر الجھن کے وقت پر پریشانی کے وقت پر اپنے شوہر کو سنبھال لیوے شوہر کی مدد کر لیوے اس کا نام بیوی کہلاتی ہے اور جو بیوی تکلیف کو زیادہ کرے الجھن کو اور زیادہ بڑھاوے دکھ میں اور پلس دکھ کرے تو وہ جو ہے اچھی عادت نہیں ہے سب سے پہلی بات ماں خدیجہ نے کیا کہی کہ اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے پھر ریزن کیا بتلایا کوئی آدمی بہت یقین سے کوئی بات کیے ہوئے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی کارن ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو ماں خدینہ نے کیا وجہ بتائی وہ وجہ دھیان سے سنو نمبر ایک آپ سیلا رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں نمبر دو جو بوجھ میں دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں نمبر تین جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو آپ کام پر لگا دیتے نمبر چار مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں نمبر پانچ مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مدد کرتے ہیں دیکھو یہ پانچ بڑے بڑے کام ماں خدیجہ نے بتلائے کیا بتلایا ماں خدیجہ نے کہ حضرت خدیجہ بہت ہوشیار عورت تھی ایجوکیٹڈ تھی پڑھی لکھی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ تورات انجیل جو پہلے زمانے میں آسمانی کتابیں تھیں اس میں کہیں پڑھا ہوگا یا پچھلے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے ماں خدیجہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس انسان میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ انسان کبھی برباد نہیں ہوتا کبھی محروم نہیں ہوتا دیکھو یہ پانچ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کرتے تھے جب آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس زمانے میں بھی یہ پانچ کام کرتے تھے اور یہ وہ پانچ کام ہیں جو بہت اونچے اخلاق ہے بہت بڑی اونچی پیاری عادتیں ہیں اور یہ وہ پانچ عادت اور اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ آخرت میں تو جنت دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ راضی اور خوش ہوں گے لیکن دنیا میں بھی ان پانچ کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی برباد نہیں ہونے دیتے بس یہ پانچ اخلاقی کام اپنی زندگی میں اتارو نمبر ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک نمبر لو جو لوگ بوجھ میں دبے ہو کوئی قرض میں دبا ہے کوئی تکلیف میں دبا ہے تو اس کا بوجھ خود اٹھا لو یعنی اس کے قرض میں مدد کرو کام میں مدد کرو نمبر تین بے روزگار لوگوں کو کام پہ لگاؤ نمبر چار مہمانوں کی مہمان نوازی کرو نمبر پانچ مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمیوں کی مدد کرو اس وقت یہ پانچوں کام کرنے کا گولڈن چانس ملا ہوا ہے کر لو حضور کو تسلی دی ماں خدیجہ نے سمجھا لیا حضور کو اور یہ پانچ بڑی قیمتی بات بتلائی اس کے بعد ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گھر سے نکلی کہاں گئی حضور کو لے کر دیکھو یہ سب سے پہلی شروع کی بات حضور کیسے نبی بنائے گئے ورقا ابن نوفل نام کے ایک آدمی تھے ورقا یہ نام ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگائی میں چچازاد بھائی ہوتے تھے رشتے داری میں چچا کے بیٹے ہوتے تھے یہ ورقا بہت لمبی عمر ہوئی بہت لمبی عمر اور یہ حضور کو نبوت ملنے سے پہلے بت پرستی کرنے سے انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اس زمانے کے اندر جو سچا دین تھا عیسائی دین نصرانی دین انجیل والا دین حضرت عیسیٰ علیہ سلام والا دین وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا اور وہ مکہ کے تھے اسی لیے عربی زبان تو جانتے ہی تھے عبرانی زبان ہبرو لینگویج وہ بھی انہوں نے سیکھ لی تھی اور انجیل کو عبرانی سے عربک میں لکھتے تھے ٹرانسلیشن کرتے تھے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے آنکھ بھی ان کی چلی گئی تھی حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقا کے پاس لے گئی اور کہا اے میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو یعنی حضور کے لیے کہا کہ ان کی بات سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کسی ایسی کوئی نئی انوکھی بات پیش آ جاوے تو جو علم والے ہو دین والے ہو ان کو جا کر کے پوری بات بتلا کر کے راستہ معلوم کرنا چاہیے ورقا بڑے بوڑھے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا تو حضور نے گارے ہیرا میں جو کچھ ہوا سب بیان کر دیا پوری بات بتلا دی کہ اس طرح جبرے کوئی آیا تھا حضور نہیں جانتے تھے کہ جب آئے اور انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا مجھے تین بار دبایا اور مجھے پھر یہ پانچ آیتیں پڑھائی پوری بات ورقا نے اطمینان سے سنی اور پھر ورقا نے کیا کہا او ہو بھتیجے محمد یہ جو تمہارے پاس کوئی آیا تھا نا وہ آنے والا ناموس یعنی فرشتہ تھا جن کو اللہ تعالی نے حضرت علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا اب وہ آپ کے پاس آ گئے گویا ورقا سمجھ گئے اور ورقا نے سمجھایا کہ آج سے آپ اللہ کے نبی بن گئے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے پھر وہ بڑے ابا بوڑھے ورکا کیا کہنے لگے کاش افسوس کر رہے تمنا کر رہے آرزو کر رہے کہ جب آپ کو نبوت مل رہی ہے تو ایسے زمانے میں میں طاقت والا ہوتا طاقت والا ہوتا تو کیا کرتا میں آپ کی مدد کرتا آپ جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں آپ کی مدد کروں آپ کے ساتھ ساتھ میں رہوں پھر ورقا نے ایک عجیب بات کہی بڑی عجیب بات کہنے لگے ورقا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی یعنی یہ مکہ والے یہ قریشی لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے وہاں تک کاش کہ میں زندہ رہوں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا حضور نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی تو ورقا کہنے لگے یقیناً آپ کی قوم نکالے گی اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کا بندہ اللہ کے نبی کوئی حق بات لے کر آتے ہیں سچا دین لے کر کے آتے ہیں تو ان کی قوم ان کو ستاتی ہے اسی لیے آپ کو بھی آپ کی قوم قریشی لوگ ستائیں گے اسی لیے اگر اس زمانے میں میں زندہ رہتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا لیکن حضرت ورقا کی آرزو ادھوری رہ گئی اور تھوڑے دن کے بعد حضرت ورقا کا انتقال ہو گیا اور حضرت ورقا دنیا سے چلے گئے انتقال کر گئے لگتا ایسا ہے اور یقین ہے کہ پچھلی آسمانی کتاب تورات انجیل وغیرہ جو حضرت ورقا نے پڑھی تھی اس میں انہوں نے پڑھا تھا ہاں کہ آخری نبی ابھی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور آخری نبی کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے گا تو وہ بات انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھی رکھ پڑھ رکھی تھی اور حضور کی ساری نشانیاں بلکہ صحابہ کی نشانیاں اللہ نے پچھلی آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں بیان فرمائی تھی ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل تو پچھلی آسمانی کتابوں کی جو باتیں تو ورقہ جانتے تھے اس باتوں کی وجہ سے ورقہ نے یقین کر لیا کہ یہ میرے بتیجے محمد اللہ کے نبی ہے نبی بنا دیے گئے اسی لیے انہوں نے آرزو کی کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی تو میں مدد کرتا معلوم ہوا کوئی بھی صحیح سچی بات ہو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کا ویرود نہیں کرنا چاہیے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور جو بھی صحیح سچی بات ہو تو اس کی مدد نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں اچھا جذبہ اچھی نیت اچھا ارادہ رکھے کہ میرے پاس طاقت ہوتی قوت ہوتی ہمت ہوتی تو میں ضرور ان کی مدد کرتا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازتے ہیں تو حق کی مدد یا حق کی مدد کرنے کا حوصلہ جذبہ ارادہ نیت یہ بھی انسان کو بہت بڑا اجر ثواب دلانے کے لیے کافی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے باقاعدہ نبی بنا دیا گیا اور آج سے آپ نبی بن گئے جس دن اعلان نبی بن گئے جس دن یہ پانچ آیت اللہ کے یہاں سے آئی اور اس کے بعد تقریباً ڈھائی تین سال تک جو ہے جبریل نہیں آئے قرآن اترنا بند ہو گیا پھر سور مدثر کی آیتیں آئی اور حضرت جبریل ایسی محبت چھوڑ کے گئے کہ حضور کو جبرائیل کے نہ آنے سے بہت تکلیف ہونے لگی انشاءاللہ اللہ آگے کی سب باتیں آئندہ کل کی مجلس میں بیان کریں گے واخر عن الحمد للہ رب العالمین سبحان رب العزت المرسلین والحمد للہ رب العالمین